بسم اللہ الرحمن الرحیم آج ہم جس موضوع کی تہ تک جانے والے ہیں وہ ایک ایسا مسئلہ ہے جو ہم سب نے کبھی نہ کبھی ضرور محسوس کیا ہے جی بالکل ہاں ذرا سوچئے ہم نیکی کرنا چاہتے ہیں خدا کے قریب ہونا چاہتے ہیں لیکن اکثر ایسا کیوں ہوتا ہے کہ عبادات کرتے ہوئے دین پر چلتے ہوئے دل میں سکون کی بجائے ایک عجیب سی تھکاوٹ یا مطلب ایک انجانا سا خوف اور ذہنی دباؤ پیدا ہونے لگتا ہے یہ ایک بہت ہی اہم نقطہ ہے آج کا ہمارا یہ تفصیلی جائزہ سید جہان زیب آبدی کے فکری مضامین کے مجموعے ہم فکری سے ہمراہی تک کی ایک بہت ہی چشم کشا مضمون پر مبنی ہے جس کا عنوان ہے دینی اعمال میں شکوک اور اعتدال کی کیفیت بالکل تو آج کے اس مطالعے کا بنیادی مقصد یہ سمجھنا ہے کہ اسلامی احکام تو ہماری آسانی کے لیے آئے تھے تو پھر ہم نے خود کو غیر ضروری شکوک اور وسوسوں کی دلدل میں پھنسا کر دین کو اپنے لیے ایک پہاڑ جیسا بوجھ کیوں بنا لیا ہے یہ واقعی ایک ایسا سوال ہے جو آج کے دور کے مطلب ہر اس انسان کے ذہن میں ہے جو مذہب سے جڑا رہنا چاہتا ہے اور میں سمجھتی ہوں کہ خاص طور پر آج کے اس دور میں جسے ہم عقیدے کی زبان میں دور غیبت کہتے ہیں یہ موضوع اور بھی اہم ہو جاتا ہے دور غیبت سے آپ کی مراد ہاں دور غیبت سے میری مراد یہ ہے کہ یہ وہ وقت ہے جب ہمارے پاس کوئی براہ راست معصوم رہنما یا امام ظاہری طور پر موجود نہیں جو ہمیں انگلی پکڑ کر بتا سکے کہ ہمارا یہ عمل بالکل ٹھیک ہے یا غلط صحیح تو اس کا نتیجہ پھر کیا نکلتا ہے اس ظاہری عدم موجودگی کا نتیجہ ایک عجیب سی فکری بے چینی کی صورت میں نکلتا ہے آج ویسے ہی معلومات کا ایک سیلاب ہے سوشل میڈیا کا دباؤ ہے تو انسان کے لیے سب سے بڑا چیلنج یہ بن گیا ہے کہ وہ دین کو ایک نفسیاتی بوجھ یا مطلب ایک او سی ڈی کے بجائے دلی سکون اور تمانیت کا باعث کیسے بنائیں تو گویا ہم دین میں پناہ ڈھونڈنے جاتے ہیں لیکن اگر اسی پناہ گاہ میں جا کر بھی گھٹن محسوس ہونے لگے تو اس کا مطلب ہے ہم نے کہیں نہ کہیں کوئی بنیادی غلطی کی ہے بالکل ایسا ہی ہے اس حوالے سے کتاب میں ایک بہت زبردست تصور دیا گیا ہے جسے کلیات اور جزیات کا نام دیا گیا ہے یعنی اصول بمقابلہ تفصیلات مجھے یہ تصور بہت دلچسپ لگا لیکن ذرا اس کو آسان الفاظ میں کھولیں کہ روزمرہ زندگی میں اس کا کیا مطلب ہے اسے نا ایک بڑی سادہ سی مثال سے سمجھتے ہیں فرض کریں ہم موٹر وے پر سفر کر رہے ہیں راستے میں بڑے بڑے سائن بورڈز آتے ہیں جو بتاتے ہیں کہ منزل کس طرف ہے یہ سائن بورڈز دراصل کلیات یعنی بنیادی اصول جو سمت دکھاتے ہیں صحیح اب اس بورڈ کو بنانے میں جو لوہا لگا ہے جو پینٹ کی کیمسٹری استعمال ہوئی ہے یا جس اینٹ پر وہ کھڑا ہے وہ جزیات یعنی تفصیلات ہیں اب ذرا تصور کریں ایک مسافر گاڑی روکے اور سائن بورڈ کی سمت دیکھنے کے بجائے اس کے پینٹ کو خرچ کر چیک کرنے لگ جائے کہ یہ کس کوالٹی کا ہے تو کیا وہ کبھی منزل پر پہنچے گا ظاہر ہے وہ تو وہیں کھڑا رہ جائے گا الٹا پیچھے سے آنے والی گاڑیاں بھی اس کے لیے خطرہ بن جائیں گی بالکل اور یہی ہمارے ساتھ دین میں ہو رہا ہے کلیات دراصل وہ روشنی ہیں جو راستہ دکھاتی ہیں لیکن جب ہم جزیات کی خوردبین لگا کر بیٹھ جاتے ہیں ہر چھوٹی تفصیل کا پوسٹ مارٹم کرنے لگتے ہیں جی تو ہم اس عمارت کا اس سفر کا اصل مقصد ہی بھول جاتے ہیں اور یہاں بات مزید دلچسپ ہو جاتی ہے کیونکہ مضمون میں اسلامی فقہ کے ان بنیادی اصولوں یعنی کلیات کی بڑی زبردست مثالیں دی گئی ہیں جی ہاں جیسے ایک اصول ہے لا درر یعنی اسلام میں کوئی ایسا حکم نہیں جو انسان کو نقصان پہنچائے یا پھر لاہرج جس کا مطلب ہے کہ دین میں کوئی تنگی اور مشقت نہیں رکھی گئی بالکل اور مالی معاملات میں اناسو مسلطون اعلیٰ ام والم یعنی لوگوں کو اپنے مال پر اختیار ہے تو کیا ہم یہ کہہ سکتے ہیں کہ یہ اصول اس لیے بنائے گئے ہیں کہ جب ہم شکوک کے جنگل میں گم ہونے لگیں تو یہ کمپاس کی طرح ہمیں واپس ٹریک پر لے آئیں سو فیصد میں یہی کہوں گی کہ یہ اصول وہ چراغ ہے جو کسی بھی دور میں نہیں بھجتے فقہ اور دانشور ہمیشہ پہلے ان کلیات کو دیکھتے ہیں پھر جزیات کو ان کے تابع کرتے ہیں یہ کوئی چھوٹ یا لوپ ہول نہیں ہے یہ خدا کی طرف سے ایک گارنٹی ہے Hmm. اگر انسان کے ذہن میں یہ کلیات واضح نہ ہوں تو وہ تفصیلات کے سمندر میں ڈوب جاتا ہے اور یوں دین کی جو اصل حکمت ہے یعنی خدا کا قرب اور انسان کی اخلاقی تربیت وہ نظروں سے بالکل اوجھل ہو جاتی ہے لیکن ایک منٹ یہاں ایک سوال پیدا ہوتا ہے جی اگر کوئی یہ کہے کہ یہ باریکیاں اور یہ شکوک تو دراصل احتیاط کا تقاضا ہیں مطلب ایک انسان خدا سے ڈرتا ہے وہ چاہتا ہے کہ اس کا عمل بالکل پرفیکٹ ہو تو دین میں احتیاط تو اچھی چیز ہے نا یہ احتیاط وسوسہ اور نفسیاتی بوجھ کیسے بن جاتی ہے یہ بہت ہی اہم نقطہ ہے جو آپ نے اٹھایا دیکھیے احتیاط اور وسوسے کے درمیان ایک بہت باریک لکیر ہے صحیح احتیاط وہ ہے جو برائی سے بچائے اور دل میں اطمینان پیدا کرے وسوسہ وہ ہے جو نیکی کرتے ہوئے بھی خوف میں مبتلا رکھے یہاں جو بات سب سے زیادہ دلچسپ اور قابل غور ہے وہ یہ ہے کہ شیطان کا کردار سمجھنا بہت ضروری ہے شیطان کا کردار جی شیطان بہت چالاک ہے وہ جانتا ہے کہ اگر وہ ایک دیندار انسان کو سیدھا سیدھا کہے گا کہ نماز چھوڑ دو تو وہ نہیں چھوڑے گا اس لیے وہ دو متضاد حربے استعمال کرتا ہے اچھا یا تو وہ انسان کو مکمل غفلت میں دھکیل دیتا ہے یا پھر اور یہ زیادہ خطرناک ہے وہ اسے کمال پسندی یعنی پرفیکشنزم کی ایسی دلدل میں اتار دیتا ہے جہاں انسان کو لگتا ہے کہ اس کی کوئی عبادت قبول ہی نہیں ہو رہی او مطلب شیطان ایک نیک انسان کو اس کی نیکی کے ذریعے ہی ٹریک سے اتار دیتا ہے بالکل وہ اسے شکوک میں اتنا الجھا دیتا ہے کہ انسان ہر وقت ایک اضطراب کا شکار رہتا ہے اس کی روحانی طاقت ختم ہو جاتی ہے وہ خدا کی رحمت سے زیادہ اپنے وسوسوں پر یقین کرنے لگتا ہے اور یہی وہ جگہ ہے جہاں دین جو ایک پناہ گاہ تھا ایک ڈراؤنا خواب بننے لگتا ہے سورہ بقرہ کی آیت ایک سو پچاسی یرید اللہ بکم الیسر ولا یرید بکم العسر یعنی اللہ تمہارے لیے آسانی چاہتا ہے تنگی نہیں اور اسی طرح ایک اور آیت ولا تلقو بیدیکم التحلقہ یعنی اپنے ہاتھوں خود کو تباہی میں نہ ڈالو اور اگر ہم اس تباہی والی آیت پر غور کریں تو خود کو ان غیر ضروری شکوک میں ڈالنا اپنے ہی ذہن کو اذیت دینا بھی تو ایک قسم کی روحانی اور نفسیاتی تباہی ہی ہے نا بالکل ایسا ہی ہے ہم خدا کے تصور کو ایک ایسے سخت گیر انسپیکٹر کی طرح بنا لیتے ہیں جو بس ہمارے فیل ہونے کا انتظار کر رہا ہے جبکہ قرآن خود کہہ رہا ہے کہ یہ دین مشقت کے لیے نہیں اتارا گیا یہ جو خدا کو ایک انسپیکٹر سمجھنے والی بات ہے نا اس کی سب سے بڑی جھلک ہماری روزمرہ کی عبادات میں نظر آتی ہے جی ہاں کبھی نہ کبھی اپنے ارد گرد یا شاید خود اپنے اندر یہ دیکھا ہوگا کہ کچھ لوگ نماز کے دوران جسمانی زاویوں پر بالکل خوبتی ہو جاتے ہیں جی بہت زیادہ سجدے میں ناک کی ہڈی کا کون سا ملی میٹر زمین کو چھو رہا ہے رکو میں کمر سو فیصد سیدھی ہے یا نہیں کبھی کبھی تو لگتا ہے کہ لوگ جیب سے پروٹریکٹر نکال کر زاویے ناپنے لگیں گے کہ کمر بالکل نوے ڈگری پر ہے یا نہیں ہاں واقعی انگلیاں کس حد تک کھلی ہیں الفاظ کی ادائیگی میں ذرا سا بھی اتار چڑھاؤ آیا تو نماز توڑ کر دوبارہ شروع کر دی یہ ایک کلاسک مثال ہے جزئیات میں الجھ کر کلیات کو بھول جانے کی ذرا سوچیے نماز کا اصل مقصد کیا ہے hmm. سورہ بکرا کی آیت ایک سو دس ہمیں بتاتی ہے کہ نماز خوشو کے لیے ہے دل کو نرم کرنے کے لیے ہے خالق کے ساتھ ہم کلام ہونے کے لیے ہے جب ایک شخص رکو میں جھکا ہوا ہے تو اس کے ذہن میں خدا کی کبریائی ہونی چاہیے سبحان ربی العظیم کا احساس ہونا چاہیے بالکل لیکن اس کے بجائے اس کا دماغ کیا کیلکولیٹ کر رہا ہوتا ہے کیا میرا زاویہ نوے ڈگری ہے یا پچاسی ڈگری کیا میرے پاؤں کی چھوٹی انگلی اپنی جگہ سے ہل تو نہیں گئی مطلب ہم ایک روحانی ملاقات کو ایک فزکس یا جیومیٹری کا پریکٹیکل بنا دیتے ہیں بالکل درست کہا آپ نے جب انسان ان زاویوں کے انجینئرنگ میں پڑھ کر اپنے دل کا سکون کھو دے تو اس نے دراصل نماز کی روح کو ہی ضائع کر دیا صحیح امام جعفر صادق علیہ السلام کا بڑا خوبصورت فرمان ہے جس کا مفہوم ہے کہ دین وہ ہے جسے دل قبول کرے اور نفس اطمینان پائے اور آپ نے تلقین فرمائی کہ نماز کو اپنی طاقت اور استطاعت کے مطابق ادا کرو شریعت کا تقاضا بس اتنا ہے کہ سادگی اور توجہ سے نماز پڑھی جائے hmm. یہ ہر وقت کا شک دراصل انسان کو خدا کی طرف متوجہ ہونے سے روکنے کا ایک شیطانی جال ہے یہ بہت گہری بات ہے اور روزے کے حوالے سے تو یہ وسوسے اور بھی عجیب شکل اختیار کر لیتے ہیں جی روزے میں تو حد ہی ہو جاتی ہے رمضان میں دیکھا ہوگا لوگ سارا دن اس خوف میں گزار دیتے ہیں کہ صبح جو ٹوتھ پیسٹ کیا تھا کہیں اس کا ذائقہ تو اندر نہیں رہ گیا یا چلتے ہوئے کوئی گاڑی پاس سے گزری تو سانس روک کے کھڑے ہیں کہ کہیں دھواں اندر نہ چلا جائے گرد و غبار سے بچنے کے لیے عجیب و غریب ہیلے کر رہے ہیں بالکل اور سب سے بڑھ کر اپنا ہی تھوک یعنی لعاب نگلنے پر ایک شدید کشمکش کا شکار رہتے ہیں کہ روزہ ٹوٹ تو نہیں گیا مطلب انسان پورا دن ایک واہم کی حالت میں گزارتا ہے اور مزے کی بات یہ ہے کہ فقہ نے اس حوالے سے انتہائی واضح اور آسان اصول دیے ہیں کوئی بھی فقی یہ نہیں کہتا کہ غیر ارادی طور پر دھواں یا گرد و غبار اندر جانے سے روزہ ٹوٹ جاتا ہے یا اپنا لعاب نگلنا کوئی مسئلہ ہے ہاں لیکن لوگ پھر بھی مانتے نہیں لوگ پھر بھی جان بوجھ کر اس بوجھ کو اپنے ذہن پر سوار رکھتے ہیں یہاں پھر وہی اصول آتا ہے کہ روزے کا مقصد کیا ہے روزے کا مقصد اپنے اندر تقوا پیدا کرنا ہے ضبط نفس ہے اور معاشرے کے ان محروم افراد کی بھوک کو محسوس کرنا ہے جنہیں سارا سال کھانا نہیں ملتا تو اگر ایک روزے دار اپنا سارا دن اسی ٹینشن میں گزار دے کہ کہیں کوئی خود بینی ذرہ اس کے حلق سے نیچے تو نہیں اتر گیا تو کیا وہ وہ واقعی روزے کی روح کو محسوس کر رہا ہے بالکل نہیں اس ہمدردی اور شکر کے احساس کو مار دیتا ہے اسے بھوک سے جو روحانی بالیدگی اور ایک ٹھہراؤ ملنا چاہیے تھا وہ اس کی جگہ صرف ایک نفسیاتی اذیت حاصل کر رہا ہوتا ہے صحیح رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی کتنی پیاری اور واضح نصیحت ہے کہ دین کو آسانی سے اختیار کرو جب ہم اس آسانی کو چھوڑ کر خود کو مشکل میں ڈالتے ہیں تو ہم دراصل شریعت پر نہیں اپنی کمال پسندی کی ضد پر عمل کر رہے ہوتے ہیں یہ جو ہم نے روزے یا نماز میں ذرات نگلنے اور زاویوں کے وہم کی بات کی یہ تو انسان اپنے گھر کی تنہائی میں یا مقامی مسجد میں کر رہا ہوتا ہے لیکن ذرا تصور کریں جب انسان لاکھوں کے مجمع میں ہو جیسے حج یا عمرے کے دوران وہاں تو یہ پرفیکشنزم ایک الگ ہی سطح پر چلا جاتا ہوگا لوگ اتنے پیسے خرچ کر کے عمر بھر کی جمع پونجی لگا کر خدا کے گھر جاتے ہیں لیکن وہاں بھی وہی کہانی دہرائی جاتی ہے حج کی مثال تو واقعی بہت حیرت انگیز اور تکلیف دہ بھی ہے حج ایک خالصتاً باطنی تبدیلی کا سفر ہے یہ اپنی انا کو مارنے ایمان کی تجدید کرنے اور خدا کے سامنے مکمل سپردگی کا نام ہے بالکل لیکن ہم وہاں کیا دیکھتے ہیں لوگ طواف کر رہے ہیں کعبہ سامنے ہے جہاں سے رحمتوں کا نزول ہو رہا ہے لیکن ان کی نظریں کعبے کے بجائے اپنے قدموں پر ہیں کہ گنتی پوری ہو رہی ہے یا نہیں یہ تو بہت عام ہے عرفات کے میدان میں کھڑے ہو کر جو دعاؤں کی قبولیت کا سب سے بڑا مقام ہے لوگ اس بحث میں پڑے ہوتے ہیں کہ ہمارا رخ بالکل درست زاویے پر ہے یا چند ڈگری دائیں بائیں ہو گیا ہے ہاں یا جیسے حجر اسود کو چومنے یا رکنے یومانی کو چھونے کے لیے بعض لوگ جس طرح دھکا پیل کرتے ہیں اور اس کو چھونے کے مخصوص زاویوں اور تکنیکی باریکیوں میں ایسے الجھتے ہیں کہ دوسرے انسانوں کو تکلیف پہنچانا بھی گوارا کر لیتے ہیں اور یہی سب سے بڑا المیہ ہے اہل بیت علیہم السلام کی واضح تعلیمات موجود ہیں کہ اگر طواف کے دوران ہجوم کی وجہ سے مشکل پیش آئے تو دور سے سلام کرو اور آسان راستہ اختیار کرو صحیح مطلب زبردستی کی مشقت نہیں خدا کو یہ منظور نہیں کہ انسان ایک روبوٹ کی طرح چیک لسٹ پوری کرنے کے چکر میں خود کو یا خدا کی مخلوق کو آزیت دے اصل چیز تو وہ کیفیت وہ رونا وہ ندامت ہے جو کعبہ کو دیکھ کر دل پر تاری ہونی چاہیے اگر انسان قدموں کے فاصلے اور انچ ٹیپ لے کر بیٹھا رہے گا تو وہ اس کیفیت سے مکمل طور پر محروم رہ جائے گا یہ تو ہو گئی جسمانی عبادات عبادات لیکن جہاں پیسے کا معاملہ آتا ہے یعنی مالی جیسے زکوٰۃ اور خمس وہاں تو ہم ایک الگ ہی طرح کے ریاضی دان بن جاتے ہیں جی بالکل ایسا لگتا ہے جیسے زکوٰۃ کا حساب نہیں ہو رہا ناسا کا کوئی راکٹ لانچ ہونے والا ہے <laughs> لوگ زکوٰۃ کا حساب لگاتے ہوئے آشاری نکات میں الجھ جاتے ہیں ہجری مقابلہ قمری سال کی بحث کہ مہینہ تیس دن کا تھا یا اکتیس دن کا ہاں یہ بہت ہوتا ہے یا پھر خمس میں دیکھیں تو اگر کسی نے کوئی چھوٹا سا گفٹ دے دیا یا کہیں سے کوئی تبرک آ گیا تو اس ہر پائی کا ایسا مائکرو لیول پر حساب رکھا جاتا ہے کہ وہ ایک روحانی عمل کم اور ٹیکس آڈٹ زیادہ لگنے لگتا ہے یہاں ہمیں پھر سے اسی الے یعنی بنیادی اصول کی طرف جانا ہوگا کہ ان مالی عبادات کا مقصد کیا ہے کیا خدا کو ہمارے ڈیسیمل پوائنٹس چاہیے نہیں صحیح زکوٰۃ اور خمس کا بنیادی مقصد معاشرے سے غربت کا خاتمہ ہے دولت کا پہیہ چلانا ہے محروموں کی مدد اور ہماری اپنی مالی پاکیزگی ہے دین کا تقاضا بس یہ ہے کہ انسان ایک محتاط اور معقول اندازہ لگا کر صاف نیت کے ساتھ اپنا فریضہ ادا کر دے اور وہ جو آپ نے شروع میں ایک اصول بتایا تھا کہ لوگوں کو اپنے مال پر اختیار ہے کیا وہ یہاں لاگو ہوتا ہے بالکل لاگو ہوتا ہے دین آپ کی نیت اور سخاوت کو دیکھتا ہے اگر انسان پائی پائی کے وسواس میں پڑ جائے گا تو اس نیکی کی جو مٹھاس ہے جو ایک غریب کی مدد کر کے دل میں اطمینان پیدا ہونا تھا وہ سب ختم ہو جائے گا دین انسان کو سخی بنانا چاہتا ہے ایک ڈرا ہوا منشی نہیں جب ہم بلا وجہ کی باریکیوں میں جاتے ہیں تو ہم دراصل خدا کی وسعت کو محدود کرنے کی کوشش کر رہے ہوتے ہیں بالکل اور یہ خوف ہمیں اس حد تک مفلوج کر دیتا ہے کہ قرآن اور دعاؤں کے معاملے میں بھی لوگ شکوک کا شکار ہو جاتے ہیں جی یہ بھی ایک پہلو ہے کچھ لوگ قرآن پڑھتے ہوئے تجوید کی انتہائی باریک خامیوں میں اتنا کھو جاتے ہیں اپنی آواز کے زیر و زبر اور ہلک سے نکلنے والے مخرج کو پرفیکٹ کرنے کی اس قدر دھن سوار ہوتی ہے کہ وہ یہ بھول ہی جاتے ہیں کہ وہ آیت کہہ کیا رہی ہے اس کا مطلب کیا ہے اس کا پیغام کیا ہے ہاں بالکل اسی طرح کچھ لوگوں کو دیکھا گیا ہے کہ وہ انتہائی خوبصورت دعاؤں اور زیارات کو صرف اس شک کی بنیاد پر پڑھنا چھوڑ دیتے ہیں کہ پتہ نہیں اس کی سند یعنی اس کے راویوں کا سلسلہ سو فیصد مستند ہے یا نہیں مطلب ایک دعا جو دل کو سکون دے رہی ہے اسے صرف ایک ٹیکنیکل شک پر ترک کر دیا جاتا ہے یہ واقعی اس ساری بحث کا سب سے افسوسناک پہلو ہے قرآن کس لیے نازل ہوا تھا تدبر کے لیے غور و فکر کے لیے مردہ دلوں کو زندہ کرنے کے لیے تجوید کے قواعد اور مخارج اپنی جگہ ایک خوبصورت علم ہے ان کی اہمیت سے انکار نہیں لیکن یہ اصول کبھی بھی فہم قرآن اور اس کے پیغام سے بڑے نہیں ہو سکتے بالکل صحیح اگر پوری توجہ صرف اس بات پر ہے کہ ذات کی آواز صحیح نکلی یا نہیں اور یہ غور ہی نہیں کیا کہ خدا مخاطب ہو کر کہہ کیا رہا ہے تو یہ ایک بہت بڑا خسارہ ہے اور دعاؤں کے حوالے سے دعاؤں کے حوالے سے اہل بیت علیہ السلام نے ہمیں ایک بہت ہی کمال اور آسان اصول دیا ہے انہوں نے فرمایا کہ جو دعا قرآن کی روح اور مضامین سے ہم آہنگ ہو جس میں توحید اور بندگی کا اقرار ہو اور جو دل کو روحانی غذا دے اسے ضرور پڑھنا چاہیے صنعت کی باریکیوں اور پیچیدہ علمی بحثوں میں پڑھ کر اپنے دل کو خدا سے مانگنے کے اس نور سے محروم کر دینا یہ خالصتاً ایک شیطانی دھوکہ ہے شیطان کی پوری کوشش یہ ہوتی ہے کہ کسی نہ کسی بہانے سے بندے کا خدا سے رابطہ کٹ جائے اور جب وہ کسی شک کی بنیاد پر انسان سے دعا چھین لیتا ہے تو وہ اپنے اس مقصد میں کامیاب ہو جاتا ہے تو آج کی اس گہری اور طویل گفتگو کو اگر ہم سمیٹیں تو اس پورے مطالعے کا نچوڑ یہ ہے کہ دین نام ہی اعتدال کا ہے دین سادگی حکمت اور آسانی کا راستہ ہے بے شک جب ہم کلیات کو یعنی دین کے بنیادی اصولوں کو مضبوطی سے تھامے رکھتے ہیں جو کہ خدا سے محبت مخلوق سے ہمدردی اور اپنے دل کی پاکیزگی ہے تو جزیات اور تفصیلات خود بخود اپنی صحیح جگہ پر بیٹھ جاتی ہیں ایسا کرنے سے ہم مقاصد سے نہیں بھٹکتے یعنی وہ قرب الہی اور روحانی سکون جو ہماری پیدائش کا اصل مقصد ہے اور اگر ہم اس ساری بحث کو ایک آخری گہری اور فکر انگیز سوچ کے ساتھ ختم کریں تو میں چاہوں گی کہ آج اس گفتگو کے بعد ہم سب ایک لمحے کے لیے رکیں اور خود سے ایک سوال پوچھیں جی ذرا سوچیں اگر ہماری عبادت ہمارا دین اور ہماری شریعت کی پیروی ہمارے اندر سکون امید تومانیت اور نور پیدا کرنے کے بجائے ہمیں ہر وقت ایک انجان خوف بے چینی اور نفسیاتی دباؤ میں مبتلا رکھ رہی ہے تو کیا ہم واقعی اپنے اس رحیم و کریم خالق کی بندگی کر رہے ہیں یا نادانستہ طور پر اپنے ہی بنائے ہوئے پرفیکشنزم اور وسوسوں کی پوجا کر رہے ہیں یہ ایک ایسا سوال ہے جو ہم سب کو اپنے گریبان میں جھانک کر خود سے ضرور پوچھنا چاہیے یہ واقعی ایک ایسی سوچ ہے جو انسان کو اندر تک جھنجھوڑ دیتی ہے ہمیں اس بات پر گہرا غور کرنا چاہیے کہ کہیں ہمارا مذہب ہمارے لیے محبت کے بجائے ایک خوف کا استعارہ تو نہیں بن گیا ہم سب کو اپنی نیتوں اور اپنے اعمال کا اس زاویے سے ضرور جائزہ لینا چاہیے حقیقت میں دین کی خوبصورتی اس کی آسانی اور دلی اطمینان میں ہی پوشیدہ ہے